بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب آیت الکرسی فضائل معارف خواص آیت الکرسی اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے آیت الکرسی بے شک آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم الى آخرها قرآن مجید سب سے بلند کلام پھر قرآن مجید میں سورہ بقرہ بلند ترین اور پھر سورہ بقرہ میں آیت الکرسی سب سے بلند حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے مہینوں کا سردار محرم ہے دنوں کا سردار جمعہ ہے کلاموں کا سردار قرآن مجید ہے قرآن مجید کی سردار بقرہ ہے بقرہ کی سردار آیت الکرسی ہے سنو اس آیت میں پچاس کلمے ہیں اور ہر کلمہ میں پچاس برکتیں ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اللہ تعالی نے آیت الکرسی سے بڑی کوئی چیز پیدا نہیں فرمائی نہ آسمان نہ زمین نہ جنت نہ جہنم آیت الکرسی کا فضائل بے شمار ہیں اور اس کے خاص بھی بے شمار ہیں اللہ لا الہ الا الحی القیوم الى آخرها